کیا بات اس مہینے کی وہاں کیا مہینے کی وہاں کیا بات اس مہینے کی یہ آج کیا ہے زمانے نے رنگ بدلا ہے یہ آج کیا ہے یہ عالم کا ڈھنگ بدلا ہے یہ آج کیا ہے زمانے نے رنگ بدلا ہے یہ آج کیا ہے کہ عالم کا ڈھنگ بدلا ہے یہ آج ہے کی شادی ہے عرش کیوں جمع یہ آج کا گے کی شادی ہے عرش کیوں جمع لاتے سونے کو لاتے آسمان کیوں جمع کیا ہے اس مہینے

ربی اول آیا رب کی رحمت ساتھ ملایا مبارک رات سہانی صبح کا تڑکا ہے نورانی پیر کا دن تاریخ ہے بارہ فرش چمکا عرش کا تارا آج کی رات برات رچی گئے آج کی رات برات رچی گئے ہم کے گھر دھوم مچی ہے اس مہینے کی وہاں کا اس مہینے کی سنانے آئے گئے انہیں کے آنے کی خوشیاں منانے آئے گئے رسول انہیں کا تو سنانے آئے سے انہیں کے آنے کی خوشیاں منانے آئے گئے جن مر چمک سے اپنی گانا جنم گانے آئے گئے ماں حق سے اپنی یہ کچھ بسانے آئے گئے چمک سے اپنی گانا جنم گانے آئے گئے ماں حق سے اپنی یہ کچھ بسانے آئے گئے کچھ کنانے

مرغیلے کے با جاب اس مرغی فصلیں باہر آئے شکلے ندار آئی گلزار ہے زمانہ صبح شب ملا دن جگمگا رہے ہیں قسمت چمک اٹھی ہے پھیلا نیا اجالا صبح شب ملا گول لگی گانا کعبے کی چھت چھٹی جنگا رول لگی گانا کعبے کی چھت پہ جھنڈا تا عرش را صبح شب کا کیا بات اس مہینے کی میرے شاد پیارے ربی الاول تیری جھلک کے صدقے چمکا دیا نصیبہ صبح شب ملا پیارے ربی الاول تیری جھلک کے صدقے پیارے ربی الاول تیری جھلک کے صدقے چمکا دیا نصیبہ صبح شبے بلا دار کیا بات اس مہینے کی وہاں کیا بات اس مہینے کی نوشا بناؤ ان کو دولہا بناؤ کو نوشا بناؤ ان کو دولہا بناؤ کو ہے تکیے شہرا صبح شب ہے عرش تک یہ شہرا صبح شب ملادا شادی رچی ہوئی ہے بنتے گئے شادیاں میں شادی رچی ہوئی ہے بنتے گئے شادیاں میں ڈولہ بناو دولہ صبح شب ملادا مہینے بہینے سہدے رسم سے باری ہے بارہوی تاری کرم کا چشمہ جاری ہے بارہویں تاری ہمیں تو جان سے پیاری ہے باہر ادو کے دل کو کٹاری ہے بارہویں تاری ہمیں تو جان سے پیاری ہے بارہویں تاری ادو کے دل کو کٹاری ہے بارہویں تاری ہمیشہ تم نے غلاموں کے دل کیے تجھ ہمیشہ وہ نے کے دل کیے ناری ہے مار

اس مہینے کی مبارک ہو وہ شخص پردے سے باہر آنے والا ہے مبارک ہو وہ شخص پردے سے باہر آنے والا ہے گدائی کو زمانہ جس کے در پر آنے والا ہے گدائی کو زمانہ جس کے در پر آنے والا ہے ٹھکانہ بے ٹھکانوں کا سہارا داروں کا غریبوں کی مدد دے کس یا ورنے والا غریبوں کی مدد دے کس یا ورنے والا فقیروں سے کہو حاضر ہو کو جو مانگیں گے پائیں گے کہ سلطان جہاں موتاج پر پر آنے والا ہے کے در پر بھیک مانگیں گے فقیروں کو مبارک موتا بند آنے والا ہے والا کیا بات اس مہینے کی والا کیا بات اس مہینے کی بحمد اللہ عبد اللہ کا نور نظر آیا بحمد اللہ عبد اللہ کا نور نظر آیا مبارک آمنا کا نور دل لفتے جگر آیا مبارک آمنا کا نور دل لفتے جگر آیا ربی تجھ پر اہل سنت کیوں نہ تیری بار تاریخ وہ جانے سب آیا بابا گا با تو اس مری بابا گا با اس مہینے کیا بات اس مہینے کی مومنوں وقت ادب ہے آمد محبوب رب ہے مومنوں وقت ادب ہے آمد محبوب رب ہے جائے آداب و طرب ہے آمد شاہ عرب ہے جائے آداب و طرب ہے آمد شاہ عرب ہے اونچے چٹ کے پھول میں کے چاطے گل کہہ کے جھوم جاؤ تم بھی کہہ کے آمد شاہ عرب ہے جھوم جاؤ تم بھی کہہ کے آمد شاہ عرب ہے آنے والا ہے وہ پیارا دونوں عالم کا سہارا آنے والا ہے وہ پیارا سہارا کعبے کا چمکا ستارہ آمد شاہ عرب ہے کعبے کا چمکا ستارہ آمد شاہ عرب ہے کا جایا نے سنایا سوا سلام کا کیا بات مہین کے اس مہینے معمور ہے آج دیکھو ہر کوئی مشہور ہے رب تعالی کا ہر ایک مشہور ہے رب اکبر کی عطا سے مل گیا رب اکبر کی عطا سے مل گیا زندگی میں پھر ربی نور ہے وہاں کیا پھر اس پر مہینے اس مہینے کیوں پہ سبھی کو پیارا گیا کیوں پہ سبھی کو گیا آیا کسی دن احمد مختار گیا آیا کسی دن احمد مختار گیا مدینہ کے سید ابرار آ گیا خوشیاں مناؤ غم زدو غم بم آ گیا خوشیاں مناؤ غم زدو غم کم آ گیا سب تیق رحمتوں کی جھوم جھوم کر سب تک رحمتوں کی جھوم جھوم کر رحمت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

بات اس پر تو اجم کسر کر لائے نجوم آج ڈھوم کسر کر لائے خدا کی خدائی کے مختار لائے خدا کی خدائی کے مختار کسی روز سر کر آئے گیا کسی کرائے ترائے ام بک پر آئے دو آ جائے امت کے غم پر آئے مسلط سے ہم کیوں نہ دھو مسلط ہم دھوم میں سنگ مسلط ہم دھوم میں چائے ہمارے سر شاہ سردار آئے ہمارے ساہو شاہ سردار آئے مسلط ہم مچائے مسلط ہم کیوں نہ دھوتے مچائے ہم بھی سمحن سہوسر درا ہم سردار آئے دراصل کیا بات اس مہینے کی وہاں کیا بات اس مہینے کی وہاں کیا بات اس مہینے کی مبارک تجھے ہم ہو مبارک مبارک تجھے ہم نہ تیرے گھر شہن شاہ شاہے امبر ہے تیرے گھر شہن شاہ شاہے امب مبارک علی ماں تجھے بھی مبارک تیرے گھر میں نبیوں کے سردار در لائے تیرے گھر میں نبیوں کے سردار در مبارک ممبار تمہیں مکے مارو مبارک مبارک مار بتا وائے بن کے رم پڑا بتا بم بن کے رم پڑا نہ کیوں آج جشن بھی جو آج جس دی منائی نظر رحمت کے آسلائے نظر رقی رہا مکے آ سر اس مہینے کی وہ کیا بات اس مہینے کی کرو گھر گھر جگرانا سبز پرچما جلاؤ کرو گھر گھر چلانا سبز پرچما جلاؤ میں ہاں جاؤ مر ہاں باقی دل پر والا ہے مچاؤ مرحبا کی دھوم دل پر والا ہے ہاں کیا کیا بنانے والا ہے بات اس مہینے کے کسی کیا بات اس مہینے کی یا حبیب نے یا مستفا او مستافا اہل سہ نمبر آباد ہلکوں سے آج لابا اہل با سا نمبر آبا ہے میرے مشکل کوشا اہل وسن مرحبا اے میرے مشکل کوشا اہل وسن مرحبا بابا کیا بات اس مہینے کی وہ کیا بات اس مہینے یا مصطفیٰ مرکا کر لب کے دو یارو مرکا تایا مستا جھوم لب کے دو یارو مرحبا یا مصطفیٰ سب پکارو بے قرارو مرحبا یا مصطفیٰ سب پکارو بے قرارو مرحبا یا کہہ دو اے پستک کے مانو مرحل پایا کپا کے دورے پستک کے مارو مرحبا یا مصطفیٰ پا چوک دو رنجو ہم کے مارو مرحبا یا مصطفیٰ کے دو رنجو ہم کے مارو مرحبا یا مصطفیٰ آؤ ہمت اب نہ گارو مرحبا یا مصطفیٰ آؤ ہتھ اونا گارو مرغا بایا مست پا تب پکارو دل سگارو مرحبا یا مصطفیٰ اے یتیموں بے سہارو مرحبا یا مصطفیٰ

مرحبا یا مصطفیٰ کیوں نہیں کہتے ہو پیارا مرحبا یا مصطفیٰ تو مرغایا مصفا کہتے بونا عبد مہینے مرغا وہاں کیا بات اس مہینے چلتے ہی پکارو مرحبا یا مصطفیٰ چلتے چلتے ہی پکارو مرحبا یا مصطفیٰ ہے پیادو اور سوارو مرحبا یا مصطفیٰ ہے پیادو اور سوارو مرحبا یا مصطفیٰ سب پکارو چوب دارو مرحبا یا مصطفیٰ ہے جہاں کے تاج دارو مرحبا یا مصطفیٰ تم بھی کہہ دو شاہ

اس مہینے کی گی چپ دے کے بارے دو کیا بات اس مہینے کی کے کیا بات اس مہینے کی وہاں جا اس مہینے مرحبا یا گست پا جی لال مرحا پایا مت پا آجا میں جانے رحمت مرحبا یا دایا آج آئے جانے رحمت مرحبا یا دایا آمد شاہ مدینہ مرحبا با مرحبا آمد شاہ مدینہ مرحبا ست مرحبا آمد شاہ مدینہ مر آبا مرحبا مر آبا مر آبا ہے جانے رحمت مر یا مصطفیٰ آج دنیا میں ولادت دت مصطفیٰ کی ہو گئی آج دنیا میں ولادت دت کی ہو گئی خوب چمکی اپنی قسمت مر یا مصطفیٰ کیا با اس مہینے بابا چار بات اس کی چار سور رحمتوں کی کیا چھما چھم بارشیں چار چما چمبارشیں آئے لمحہ تے مسلت مرحا بایا مستفا لمحہ سے مسرت مرحبا بایا مصطفیٰ مرحبا کی گونج ڈالو سب پکارو مرحبا مرحبا کی گونج ڈالو سب پکارو مرحبا جھوم کر اہل محبت مرحبا بایا مصطفیٰ جھوم کر اہل محبت مرحبا بایا مصطفیٰ روشنی گئے پر پرچم گئے بلند آج گھر گھر روشنی گئے تبز پر چم گئے بلند جھومتے گئے یا مصطفیٰ کیا